من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم أمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد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 خود قرآن شریف میں اللہ جل والا نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نائن میں نو میں اور آیت نمبر چھتیس میں ان عدت شہور ان دلہ شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق والارض منہا اربۃ الحروم ہمارے اسلامی کیلنڈر تقویم جو ہے جس دن اللہ جل والا نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ ہمارے قمری کیلنڈر تقویم ہوگی اور اسی میں انصاف ہے آپ دیکھیں جو ہے ان لوگوں کے اندر کرسمس ہو نیو ایئر ہو تو پورے سال یہاں ساؤتھ افریقہ میں گرمی ہے امریکہ کینیڈا میں پوری زندگی وہاں ٹھنڈک ہے اور برف باری ہوتی ہے ہمارے خود میری زندگی میں دو مرتبہ پورے جو ہے ہو گیا رمضان کا مہینہ عید وغیرہ حج وغیرہ سب تو یہ انصاف کا تقاضہ تو یہی ہے منہا اربۃ الحرم ان بارہ مہینوں میں سے چار بہت مقدس مہینے ہیں یہ چار مقدس مہینے کیا ہے بخاری شریف میں سلاس المتوالیات القعدہ ذوالحجہ اور محب تو اس سے پتہ چلتے کتنے مقدس مہینہ ہیں اور پھر آخر میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا مہینہ بھی تو یہ چار مقدس مہینے ہیں اور حدیث شریف میں یہ حدیث تو بہت سی کتابوں میں آئے ہیں مسلم شریف ترمیدی ابو ابن ماجہ صحیح حدیث ہے حبیب مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امام ترمیدی امام اور یہ علامہ نے فرمایا کہ ترغیب و ترغیب میں علامہ منظری دو الگ باب بیان کی ایک باب محرم کے سوم اور روزہ کے لیے اور ایک الگ باب مستقل باب جو ہے عاشورہ کے لیے تو اسے پتہ چلتے محرم کا اپنا فضائل ہے اور عاشورہ کا اپنے فضائل ہے تو محرم کا فرمایا حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے محرم اتنا مقدس ہے رمضان کے بعد جو ہے سب سے بہترین مہینہ ہے پورے مہینہ صرف عاشورہ نہیں تو جو ہے شہر اللہ آپ کو پتہ ہے الاضاف علی تشریف بیت اللہ ناقت اللہ اسی طریقے سے یہاں پر شہر اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا مینہ تو یہ محرم کا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم بھی کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ روزہ تو رکھے انشاءاللہ اور جو ہے ملکوتی صفات ہم پیدا کریں انشاءاللہ اور اسی طریقے سے جو ہے پھر عاشورہ کا اپنا فضیلت ہے حبیبنا رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے یکفر سنت المادیہ گزشتہ گناہ کے صغائر جو ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے تو اس طریقے سے بہت سارے فضائل ہیں لیکن مختصر یہ ہم نے عرض کیا اسلامی طور پر جو ہے ہم کو یہ پتہ ہے قرآن شریف کی روح سے یہ جو ہے کہ تقویم اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن کائنات پیدا فرمایا لیکن عملی طور پر اس پر کب تدبیق ہوئی اور نافذ کب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مطلب یہ ہے کہ دوسرے سال میں بدر پھر تیسرے سال میں عہود اور پھر جو ہے آٹھویں سال میں فتح مکہ پھر نوے سال میں تبوک اور پھر ساسنت العاشرہ میں جو ہے حجت الوداع تو نام جو ہے اس طریقے سے لوگ نام یاد کرتے تھے کہ یہ ہوا یہ ہوا بڑے بڑے واقعات احداث جو ہے سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر خلافت تھا دو سال اور جو ہے تین چار مہینے سینا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام نے بہت پھیل گیا وہاں پر ابو موسال العشری رضی اللہ عنہ یمن میں تھے تو اس نے کہا یا امیر المؤمنین کہ آپ کے پاس سے خطوط آتے جاتے ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے کون سا پہلے آیا کون سے بعد میں آیا ارخ لنا یا امیر المؤمنین ہم کوئی صحیح تاریخ یومیہ ہونا چاہیے سینا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو بہت بہترین تجویز ہے تو پھر مشورہ رکھا اور پھر بعض نے فرمایا کسی کے میلاد پر کسی کے موت پر بعضوں نے کہا کہ جو ہے آگ جلا یہ سب ناپسند فرمایا پھر جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے ہجرت ہی سے جو ہے اپنا تقویم کو شروع کریں اور اشارہ بھی قرآن شریف میں ہے مسجد تقوا من اول یومین تو یہ اول امین سے پتہ چلتا ہے پھر سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت تو ربی الاول میں لیکن حج جو ہے ختم ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے اس کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے تو سینا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم محرم ہی سے شروع کریں پھر سولہ سال ہجری کے بعد جو ہے یہ شروع ہوا اور نافذ ہوا یہ سال بہت ہی بہت ہی اہم ہے ہم کو یاد رکھنا چاہیے یہ اسلامی حساب سے اور میلادی حساب سے گریگورین کیلنڈر کے حساب سے اسلامی حساب سے سولہ سال ہجرا کے بعد یہ ہماری تقویب ہجرا کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں اور ہجری وہ شروع ہوا اور چھ سو چھتیس سکس تھرٹی سکس میلادی گریگورین کیلنڈر میں اسی سال سینا عنہ تشریف لائے فلسطین اور القد شریف بیت المقدس بیت المقدس تو بہت اہم اہم واقعات امسان میں پیش آیا جو ہے تو اس وقت سے یہ اجماع چلا آ رہا ہے اس کو ہم کہتے اولیات عمر رضی اللہ عنہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدین صحیح حدیث ابو داود ابن ماجہ وغیرہ ترمیدی شریف میں ہے اقتدو بہذین پمبادی و اشار بکر و عمر تو کوئی یوں نہیں کہہ سکتے یہ تو ایک نئی چیز ہے وہ رج ہے تو یہ تو سینا عمر کی فراست ہے بصارت بصیرت سب کچھ ہے ان اللہ ينطلق الحق على لسان عمر وقلبه ہی اللہ جل نے کیسے نوازا امیر المؤمنین سینا عمر رضی اللہ عنہ کو تو جب ہم ان لوگوں سے بات چیت کریں ایسے بات کرنا چاہیے تاکہ وہ بالکل خاموش ہو جائیں انگلش میں ہم کہتے اسلام تو یہ لوگ کہتے کہ آپ لوگ کے مہینے میں ہمیشہ چکر ہوتا ہے کہ مثلا ابھی سنیچر رات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا چاند ہے نہیں ہے دیکھو ہمارا کتنا بہترین ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے کیلنڈر میں کتنی گڑبڑی ہے اگر تم جو ہے وجود تسمیہ کو دیکھو سپٹمبر سفت سپتمبر کا مطلب ساتواں لیکن تم کہتے کہ نواں مہینہ ہے نائنتھ منتھ پھر جو ہے اکتوبر اکت کا معنی اگر مانا کے لئے تو آپ دیکھیے آٹھ نمبر ہے لیکن آپ کہتے کہ دسواں مہینہ نومبر نو اس کا مطلب نو نائن ہے نو ہے لیکن آپ کہتے ہیں گیارہویں مہینہ دسمبر کا مطلب ڈیس دسواں مہینہ آپ کہتے ہیں بارہواں مہینہ تو اسم اور مسلمہ کے درمیان تطابق تو نہیں ہے تو دیکھو کتنی گڑبڑی آپ کے مہینے میں بعض مہینے اٹھائیس بعض انتیس بعض تیس بعض اکتیس اگر کسی بیچارے مسکین کا کی پیدائش ہوئے انتیس تاریخ لیپ ایئر میں چار سال کے بعد ان کا سال گرا ہوگا ہمارے یہاں تو سال گرا کی اہمیت نہیں ان کی یہاں تو بہت اہمیت تو وہ کیسے کریں گے ہر چار سال کے بعد کریں گے تو ہم کو ان کو بتانا چاہیے ہماری چیزیں ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور جو ہے وہی پر ہے اس میں کوئی گڑبڑی اور یہ دوسری بات ہے ہم خود گڑبڑی کرتے ہیں ہم مثلا یہ سعودی والے نے حج کو بھی برباد کر دیا پانچ چھ گھنٹے میں کہتے کہ یہ چاند نظر ظاہر بات ہے ہم ہی گڑبڑی کرتے اسلام میں گڑبڑی نہیں ہم گڑبڑی کرتے ہیں تو ان نمن و زیادت تو خیر مطلب یہ ہے کہ ہمارے چیزیں جو اتنے بہترین ہیں اگر ہم کسی منصف عادل آدمی کے سامنے پیش کرے وہ بھی قبول کریں گے کہ دیکھو ہمارے اندر کتنے خوبیاں ہے یہ تو ایک تو یہ ہو گیا اس کی تاریخی حیثیت اور جو میری طرف سے آپ کی طرف سے امت کی طرف سے کوتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی اسلامی تاریخ کے حساب سے ہمارے والدین والدہ محترمہ دادا دادی نانا نانی کا انتقال ہو گیا اسلامی حساب میں کون سی تاریخ اکثر و بیشتر کسی کو پتہ بھی نہیں سب کو پتہ ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت منن نور اللہ مرخدہ کا انتقال ہو گیا ففٹی سیون میں اگر ہم پوچھے اسلامی تاریخ کون سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہو تو دیکھو انگریز نے کتنے کوشش کی اپنی میلادی جو ہے تقویم کو کیلنڈر کو ترویج دینا ہمارا کام ہے ابھی ہم اسلامی تقویم کو جو ہے بالکل اس کی جو ہے ہمارے طلباء یہاں پڑھتے ہیں بہت سے اگر آپ پوچھیں آج تاریخ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کسی کو پتہ نہیں بعض کو پتہ ہے بعض کو پتہ تو یہ ایک ہے ہمارے طرف سے اس وجہ سے جب بھی ہم خطاب کریں عوام کے سامنے جمعے کی تقریر ہو یہ وہ تو شروع میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ دیکھو آج کی تاریخ یہ ہے یہ نہیں کہ صرف محرم کا رمضان کے یہ بری ہر روز کا کچھ نہ کچھ ان کو بوت شد بوٹ ہو جائے تو یہ بھی ایک فرض کفایہ کے درجہ میں ہے تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے اب جو ہے معاملہ آگے ہے محرم کا یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بعض سنی اپنے والے بھی اور اور وہ بھی شیعہ کی طرح بن جاتے ہیں جو ہے وہ محرم کے مہینہ جب ہم گئے تھے ساؤتھ افریقہ سے حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے کراچی پاکستان ہم تو بالکل نہیں اب پہلی مطلب ہم بیرونی ملک میں گیا تو وہاں کے جو سنما بائسکوپ ہے تو کالے کالے کپڑے جو ہے بائسکوپ پر بھی بند کرتے تو ہم رکشا میں ٹیکسی میں پوچھتے ہیں بھائی یہ بند یہ نہیں ہم کو جانا ہے لیکن یہ ایک تعجب چیز ہے تو کہا کہ بھائی نہیں یہ بائسکوپ بھی غم ہے اور جو ہم نے بند کر دیا یہ بھی رو رہا ہے دیکھو یہ شیو کی یہ خباست نہیں تو اور کیا ہے ہم افسوس تو یہ ہے ہمارے تفسیر حدیث کی کتاب تاریخ میں شیو کا اتنا مواد داخل ہو گئے گھس گئے کہ ہم کبھی کبھی امتیاز نہیں کر سکتے میں دو تین مثالیں پیش کرتا ہوں ہمارے بعض کتابوں میں ہمارے بڑے علماء جزاہم اللہ خیر اللہ ہم سب غلطی کرتے انہوں نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے روز قیامت برپا ہوگا تو یہ کون سی قرآن آیت ہے یا حدیث صحیح حدیث میں کسی جگہ نہیں یہ شیعوں کی طرف سے آیا ہے حالانکہ قرآن میں ہے لا تاتیکم الا بغتا کہ آمد تو اچانک ہو جائے گا تو اگر محرم ہو تو اچانک کا کیا مطلب اور یوم تقوم فی تقوم جمعے کے روز تو ٹھیک وہ تو صحیح حدیث میں بہت لیکن یہ عاشورہ کا تو ہمارا کام یہ ہے یہ ہماری بنیاد ہے ہمارے اساس ہے ہم صحیح صحیح لوگوں کو پیش کریں ایک دوسرے اپنے والے چونکہ میں ریجوں میں ہوں اور عوام کے ساتھ بہت واسطہ پڑتا ہے پوچھتے ہیں ابھی سے کہ میری لڑکی کی شادی لڑکا کی شادی جو ہے ہم پہلے دس دن محرم میں کر سکتے کہ نہیں تو دیکھو ہمارے یہاں محرم ایک مبارک مہینہ ہے شیعوں کے یہاں یہ ایک منحوس مہینہ ہے منحوس منحوظ معنی نہ اس میں نکاح ہو نہ ولیمہ ہو نہ کوئی خوشی کی تقریب ہو بس روتے رہو اور کالے کپڑے پہنتے رہو اور مجلس کرتے رہو اور سب کو رلا دو یہ شیطانیت ہے اور ہمارے والے نے ان بات چیزوں کو اپنایا تو ہم یوں کہے لوگوں کو بے تم نکاح کرو ولیمہ کرو خوشی کی تقریب کسی کی جلسہ ہو بچے حافظ ہو تو اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو ترغیب دے تاکہ یہ شیعیت ہمارے اندر بس ہمارے سارے لوگ ہیں بہت متاثر ہو جاتے ہیں دوسرے تیسرے جو ہے آپ کچھ مکان پر جائے میں نے کل پرسوں تقریر کی جمعے کے روز میں نے پوچھا آپ لوگ جو ہے اگر میں آپ سے پوچھوں محرم کا مہینہ کیوں اہم ہے اکثر و بیشتر اپنے لوگ کہیں گے سیدنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وجہ سے محرم جو ہے مقدس ہو یہ تو غلط بات ہے یہ تو شیعہ کا کا ہے اگر جمعے کے روز تھا تو میں نے کہا اگر میرا انتقال ہو جائے جمعے کے روز آپ کا انتقال ہو جائے اللہ ایمان کا ساتھ لے جائے ہم یوں تو نہیں کہیں گے کہ جمعہ اہم ہو گیا ہے ہمارے موت کی وجہ سے یا کسی اور کی مفاد کی وجہ سے ہم یوں کہیں گے کہ اللہ والا نے کتنے نوازا اس آدمی کو کہ جمعے کے روز اس مقدس مہینہ ذوالحجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انتقال مطلب یہ رحمت جو ہے پہنچ گئے اور اللہ کے رحمت میں پہنچ گئے یوں ہم کہیں گے تو اسی طریقے سے جمعے کے روز عاشورہ کے دن اور میدان تفوف میں میں ہم خود گئے تھے بھی تشریف لے گئے تھے کربلا کے میدان میں عراق میں سینا حسین رضی اللہ عنہ اردا اللہ جل نے شہادت نصیب فرمائی تو اس کا مطلب کیا اللہ جل وعلا سینا حسین کے مرتبہ کو اور جو ہے بلند کرنا اور حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب یا تو جتنے بھی ان کی مناقب فضائل ہے وہ تو بیان کرنا چاہیے جو صحیح صحیح احادیث لیکن قلب موضوع کرنا گڑبڑی کرنا اس سے کہ نہیں محرم کی اہمیت آ گئی سیدنا حسین کی جو ہے شہادت سے تو یہ غلط طریقہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے تو ہم کو جو ہے اس سے گریز پرہیز کرنا چاہیے ایک میں ابھی لایا ہوں مو درویش کے پاس ہے آپ حضرات باہر کے دربن کے علماء تو مو درویش کو میں دے دیا آپ تصویر لے لیں تو اس میں یہ ایک ورقہ ہو علماء کے لیے طلبا تو یہ کافی ہے پوری شیعیت کو ختم کرنا جب بھی میں یہ تقریر کرتا ہوں علماء آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہم یہ سن رہے ہیں من قتل الحسین سوال کس نے سیدہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ جب بھی آپ کو بات کرنی ہو کرسچن کے خلاف قادیانی کے خلاف شیعوں کے خلاف تو ہماری کتابوں کا ضرور مطالعہ کیجیے گا لیکن ان کے خلاف انہی کے کتابوں کا حوالہ دینا چاہیے تو دیکھیے تین چار کتابیں کا حوالہ جلدی دیتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں شیخ ارشاد ان کے بڑے آدمی ہیں ان کی کتاب شیخ مفید ان کا نام شیخ مفید کتاب کا نام ارشاد ہے شیخ مفید مصنف ہے ارشاد کتاب عبارت پر تو جلدی ان الامام حسین علیہ سلات و سلام یدیہ ودعا علی عتی سیدنا حسین ہم کو کہنا چاہیے سیدنا حسین یہ امام کا لفظ ہم یوں نہیں کہتے کہ جائز نہیں ہم یوں کہیں گے کہ شیعوں کی مشابیت ہے اور ان کا مطلب امام معصوم وہ تو اما کے جو درجہ ائمہ جو ان کے بارہ وہ تو انبیاء سے بھی بالاتر اور ان کے سمجھتے ہیں جو نام حبیب النا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم کیوں وہ نہیں استعمال کریں زندگی میں بھی اور موت آخرت کے لیے بھی ان الحسن والحسین شہیدہ شباب اہل ترمیری شریف کی صحیح روایت بخاری شریف کی روایت ان ابن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے ممبر پر حبیب الا صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے صحابہ کو فرمایا یہ میرا جو ہے نواسا یہ تو سید ہے حیاتی میں بھی سید کا لفظ بعد الوفات بھی سید ہم سیدنا حسن سید حسین وہ ہم کو زیب دیتا ہے کہ ہم کیوں امام کریں ہم نہیں کہتے جائز نہیں لیکن ہم یوں کہیں گے کیوں شیعت شیعہ شیعہ والوں کی مشابت کرتے تو سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب وغیرہ سب کچھ اپنی جگہ پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے شہادت سے پہلے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا اور بد دعا کی شیعوں کی شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا کم بخت تم لوگوں نے کہا میری امداد کریں گے تم لوگ تو اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یہ شیعوں نے لکھا دوسرے سینا حسین رضی اللہ کا صاحب زادہ جو ہے جو وہاں شریک تھے لیکن بہت بیمار تھے تو انہوں نے چھوڑ دیا سیدنا زین العابدی میں جب نکاسل میں پڑھاتا تھا تو حضرت وہاں پر میں ان کی خط کتابت چلتی تھی شیعوں سے تو میں لکھتا تھا نیچے جو ہے عربی میں ان کو لکھتا تھا عبد القادر حسینی تو وہ سمجھتے ان کا کوئی بھائی شیعہ یہاں پر ہے تو یہ کتاب اب انٹرنیٹ پر سب ہے امام زین العابدین البلاغ انہوں نے اس کو شائع کی شیو کی کتاب انہوں نے مجھے اب تک میرے پاس ہے اس میں یہ سب عبارت لکھا ہوا ہے کیا عبارت کہ سرینا زین العابدین نے اہل کوفہ شیعہ کو خطاب کی انکم اخذتم تم نے تو جو ہے بیعت لی میرے والد ماجد پر سینا حسین پر بیس ہزار آدمی اور ابھی تک بیعت تمہارے انوکھ پر ہے تمہارے گردن میں ہے ثم ترکتم تم تم نے میرے والد ماجد کو ایسے چھوڑ دیا بے تنظرون الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز اب کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے آئیں گے یقول پیر حبیب رسول اللہ فرمائیں گے تم لوگ نے کیا گڑبڑی کی تم لوگ نے قاتل تم تم اترتی نے میرے کو شہید کیا ون تحق تم حرمتی ہمارے اہل بیت کا جو درجہ ہے تم لوگ نے اس کو پامال کر دیا فلس تم من امتی یہ کوئی ہمارا فتویٰ نہیں یہ تو تمہارے کتاب میں ہے زین العابدین کہ حبیب و نام مصطفیٰ رسول اللہ سے فرمایا تم شیعہ تم اس امت میں سے نہیں ہو تم دوسری کفار میں سے ہو اس کے کیا جواب دے سکتے ہیں تمہاری کتابوں میں الشتبسار میں تبرسی نے بھی اس کو نقل کیا سینا حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ کبرا ہے صاحب زادی فاطمہ سہرا ہے وہ بھی عینی شاہد کربلا کے واقعات کو تو پھر انہوں نے فرمائی کہ یہ شیعوں کو لکم لعنت اللہ علیکم اللہ تم کو برباد کرے اللہ کی لعنت تمہارے اوپر سے قتل تم ابھی کما قتل تم آج تم نے میرے والد ماجد کو شہید کیا اور گزشتہ میرے دادا کو تم نے شہید کیا شیعوں کو کہا کتاب میں لکھا ہے تبرسی نے لکھا ہے استفسار میں کہ وہ فخر کے ساتھ شہشیر پر رہتے قاتلنا ہم نے قتل کی خود اعتراف کیا سینا علی کو بھی ہم نے شہید کیا سینا حسین کو بھی ہم نے شہید کیا اور ہم نے جو ہے جو تلوار اور نیزے وغیرہ استعمال کی وہ انڈیا کے تھے یہ تمہارے کتاب میں تو کس نے سینا حسین وہاں پر اعیان و شیعہ اسی پرچے جو میں نے دی ارویش کو وہاں صاف لکھا ہے حضرت حضرت تو کتاب میں سب کچھ ہے تو آپ ملاق مطالعہ تعالیٰ فرمائے حضرت کتاب ہے تو اس میں جو ہے لکھا ہے ہم نے قتل کی اور جو ہے مجرم ٹھہرا دیا اہل و سننا والوں کو تو یہ تو ہمارے بے ہی ہے ہم جا کر امیر معاویہ پر الزام لگائے آپ نے کیوں یزید کو مقرر کیا وغیرہ ہمارے اپنے وہ اس قسم کی بکواس کبھی کبھی کرتے ہیں تو یہ تو آپ کا اعتراض ہوگا میرے معاویہ پر کہاں سے کہاں تک معاملہ ہو گیا تو بھائیو نامو سے صحابہ کا تحفظ کرنا ہمارے واجب ہے فرض ہے اللہ جل ہم کو شیعوں کی شر سے بچا لے اور ہم اپنے اساس کو رکھے ایک عالم نے بھی اسی پر ختم کرتا ہوں کہا کہ قرآن میں ہے اسلحہ ثابت و فر و کسی بھی درخت آپ ملاحظہ فرمائیں دونوں طرف اگتا ہے یہاں پر پھل ہے اور نیچے جو ہے اس کی جو ہے وہ جر ہے تو یہ جر جو ہے تاریکی میں اندھیرے میں بہت دور دور تک جاتے ہیں تو اس سے ہم اخذ کرتے ہیں استمباد استخراج کرتے ہیں ہمارے اساس جو ہے ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ پکتا پختہ ہو پکتا ہو تو اسلحہ ثابت وفر وہاں کی سما اللہ و اللہ ہم کو بھی چمکائیں گے ہمارے اولاد کو بھی ہمارے طلباء کو بھی شیعوں جو سب سے الاسلام میں تیمیہ نے فتح میں لکھا ہے ہم اشد المسلمین من الیہود والنصارہ اور بالکل صحیح فرمائے اللہ جل ہمارے حفاظت فرمائے حرمین شریفین غزہ مبارک شری دعا فرمائے ہمارے مولانا یوسف صاحب ستریا انہوں نے اخوا کیا اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو واپس کرے اپنے فیملی کے ساتھ جائے اور ہم سب کی حفاظت کرے وہ آخر تعلق بسم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 the day of Qiyamah. ثم جعلناك على شريعة من الأمر Allah Ta'ala emphatically declares, we have placed you and established you on the pure laws and injunctions and laws of Shariat in all your matters. فَاتَّبِعْهَا So follow that to the letter. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون and do not follow the whims and fancies of those who do not know. So Alhamdulillah on this ni'mat of Islam and Allah has placed us in the ummah of His beloved Habib Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the last of ummahs to come to this world but who will be the first to be honored with entry into Jannah. Allah Azza wa Jal had revealed the verse recited in the opening khutbah where Allah Ta'ala says, amongst human beings are those who invest in such speech and activities that are futile, that divert a person from one's objective. The objective of those investments is to divert away from the path of Allah Ta'ala without them having knowledge of being deviated and they make the deen of Allah Ta'ala a mockery, a laughing stock, and for them is a humiliating punishment. And when the verses, our verses are recited to them, they turn away arrogantly, haughtily, with pride and arrogance, as if they have never heard our, our, our, our kalam. كأن يسمعها كأن في أذنيه وقرا such aversion and such negligence to the verses of Quran Sharif as if the ears have been plugged with something heavy that deters them from listening and in this way they are deviated. For them is a painful punishment. These verses were revealed regarding a specific incident. The disbelievers in Makkah Mukarrama had expressed various forms of enmity towards Islam, physical torture, sometimes by means of temptation. And one of the means was to divert attention from the main objective. The word lahu is used, kullu ma yulhi amma yuhum. Anything which deters a person away from your main objective and purpose, which we know is the ibadah, the obedience of Allah Ta'ala. This verse was revealed specific incident amongst the disbelievers and enemies of Islam was a person called An-Nadr ibn al-Harith. Such was his enmity that he actually invested heavily in stemming, in, in stopping the spread of Islam. As we know today, and as all times from then up to now, concerted efforts against Islam, against its spread, to divert people away from entering Islam, to divert Muslims away from Islam in its pure form. For example, you have the RAND Corporation, millions and millions of dollars invested as to how to deter Muslims away from Islam. And as we see something man, being manifested at present, a huge effort to divert Muslims away using modernism, liberalism, watered down, compromise Islam, knowing that that takes away the nusra and the help of Allah Ta'ala and takes away the ruh and the spirit of Islam. Various propaganda against the core essentials of Islam, whether it is jihad, whether it is the penal laws of Sharia, the laws of hudud, etc., the laws of inheritance, polygamy, and many, many others which are defamed by means of writings of Western writers and those who support them with apparently Muslim names. So to divert and take Muslims away from Islam in its pure state, a practice that is given strong impetus in, in present times, So another Ibn al-Harith is this believer similarly from those days, investment against Islam, all of that spending, Allah Ta'ala says, فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ will turn out to be a source of great remorse and regret for them. And ultimately their plans will fail because Allah Ta'ala alone is the protector of His deen and His religion. So what He would do, two narrations as far as His efforts in investment against the flow of Islam. one is when he would travel to the Persian Empire and its precincts, then he would buy novels, books, fiction tales of Persian kings, etc., fabricated fiction tales. And then when he would come back to Makkah Mukarrama, and he would establish gatherings of his friends, of his associates, and therefore company is so important, his business partners, etc., and in those gatherings he would read from this fiction tale, fabricated tales, with a lot of immodesty in it as well, tales about the Persian kings, hyped up stories. He would read it to his com- companions and colleagues for hours and hours, and then would say to them that, look, Muhammad tells you about Ad and Thamud and the punishment of Allah Ta'ala upon them. Are these stories and tales not much better and in this, it would attract people towards these stories, deter them away from Islam. And therefore, very, very important that we refrain from activities, from pastimes, that deters a person from Allah, makes a person negligent from Allah, from his obedience, from his deen. Honestly ask ourselves the question, following a sports match with the many other wrongs that there is in it already, music, women being displayed, etc., hours and hours are wasted. At the end of it, sometimes two hours, sometimes six hours, sometimes five complete days go. At the end of it, no benefit for our deen or dunya, and that is lahu. Allah Ta'ala mentions one of the qualities of the believers, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ They are those who turn away from all activities that are futile, that are of no benefit to a person. As Rasulullah says, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ from amongst the beauty, beautiful manifestations of Islam is that a person leaves and forsakes that which is of no benefit, of no concern to a person. Another investment that he would do is that he had slave girls who were experts in singing. And this ayah of Quran Sharif, according to many, many commentators of Quran Azim, is the ayah in which the prohibition of music has come because what he would do is if he knew that a person was inclining towards Islam, intending to become a Muslim, he would send these slave girls, prepare them, that go to him, sing for him, give him wine, and then tell him after all of that enjoyment, is this life better or is what Muhammad sallallahu inviting you to, that there is prayer, that there is sacrifices, there is persecution in the name of Islam, many, many difficult injunctions that are, we know naturally difficult on the nafs, is that better or is that what I am presenting to you much better? And in this way he deterred and debarred people from Islam. So therefore very, very important that we become wary on the one hand of the tactics by means of sports, by means of pastimes, by means of other frivolous activities. Hours and hours, days and days, sometimes months are wasted. Hundreds of thousands of rands may be spent in following these, but at the end of it, no benefit for deen, no benefit even for dunya, while we know the ummah is going through great persecution, difficulty, starvation and hunger, a mu'min is the one who submits in totality to Allah Azza wa Jal, totality to the deen of Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal give us tawfiq. Wa akhiru da'wana and alhamdulillah rabbil alameen. I Yusuf Sattari Allah. Allah Ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم I've got a small article in front of me from uh, Mawlana Sayyid Abu Hassan Ali It's in Urdu. And a short translation will be given حضرت رحمتہ اللہ علیہ said, وقت کا وقت کا سب سے بڑا ضروری کام مسلمانوں کے حالات کے اس وسیع مطالعہ اور اپنی زندگی کے اس اس طویل تجربہ نے حضرت مولا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نتیجہ پر پہنچا دیا اور آپ کا یقین اور عقیدہ بن گیا کہ مسلمانوں کی پوری زندگی اور اس کے مختلف شعبوں کے فساد کا اصل سبب اخلاص کی کمی اور اخلاق کا بگاڑ ہے اور وقت کا سب سے بڑا ضروری کام اخلاص و اخلاق کا پیدا کرنا ہے اور اس کا سبب سے مؤثر اس اور اس کا سب سے مؤثر ذریعہ محبت ہے اور اس کا ذریعہ ذکر و صحبت ہے حضرت ابو الحسن علی رحمۃ اللہ Hazrat Mullah Abdul Qadir, Shah Abdul Qadir Raipuri Rahmatullah Ali had mentioned that uh, after extensive mutal and reading of the kitabs and after many years of experience, he had come to this uh, conclusion. And this was actually his conviction and yaqeen that the problems that we see in the different departments of the ummah, of the Muslim ummah, the actual reason and cause is a lack of sincerity and corruption in one's character and akhlaq. And the greatest need of the time is this, to create ikhlas, sincerity, and good character. And one of the best ways of developing, and one of the best ways of developing akhlaq and ikhlas is to show love to each another. And, and a way and method of creating this ikhlas and akhlaq and love is to make the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala and to, to sit in the company of our pious elders. Allah Ta'ala give all of us tawfiq to mingle upon this. This is an ideal opportunity. But we have akhlaq, as the Mufti Sahib, Dhamma Barakatuh, out of his kindness mentioned regarding my son-in-law, as my Yusuf Sattariya Sahib, and I request all of you to make dua for his safe return. Uh, one of my daughter mentioned, and I'm just mentioning this uh, because Maulana is not here, and it also is a means of inspiration for me. She says to me that from the time of our marriage, not once my husband raised his voice and spoke to me. How many of us can take the shada from our wives that we never spoke to them with our raised voices? Allah give me tawfiq and all of us tawfiq. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مجھ سے پہلے محرم کے سلسلے میں بھی آپ حضرات نے باتیں اور واغ و نصیحت سنی اور محرم کے اندر جو اہم واقعات ہے ان واقعات کے بارے میں بھی آپ نے سنا اور اس پر روشنی ڈالی گئی حضرت مولانا ولی صاحب نے اخلاص کے متعلق بزرگوں کے بعض واقعات سنائے اور ان کے بعد ملفوظات سنائے حضرت امام ابو حنیف رحمہ اللہ نے جو پانچ احادیث کو عمل کرنے کے لیے منتخب فرمایا ان احادیث میں ایک حدیث ان نمل اعمال و بنیات اخلاص کی حدیث ہے امام ابو حنیفہ بہت ہوشیار اور اعلیٰ درجے کے مجتہد تھے ان کو ہم امام اعظم کہتے ہیں عمر میں بھی سب سے بڑے تھے اور اجتہاد میں بھی سب سے اونچے تھے اور بعد حضرات غالباً امام شافی نے فرمایا کہ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے لیے جو علم کے چار حصے ہیں ان میں سے تین حصے تسلیم کیے ہیں مان لیے ہیں کہ علم کی تین حصے انہوں نے ظاہر کیے اور علم کے چوتھائی حصے میں ان سے اختلاف کرتے ہیں دوسرے ایما دوسرے امام فرمایا علم سوال اور جواب کا نام ہے سوال اور جواب اور فرض کیجئے کہ ہم فرض کریں گے کہ چار ہزار دو ہزار سوالات ہیں اور دو ہزار جوابات ہیں یہ سب نے تسلیم کیا مان لیا کہ دو ہزار سوالات انہوں نے قائم کیے ابو حنیفہ نے اور جوابات جو دو ہزار ہے ان میں ایک ہزار کو مان لیا ہے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا اور ایک حصے میں اختلاف کیا تو وہ دو میں سے ایک کو جب دو کے ساتھ ملا دیں گے تو تین حصے ان کے لیے مان لیے اور ایک حصے میں ان سے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا درجہ عطا فرمایا تھا اور جو مذہب کے انکار کرنے والے تھے گمراہ لوگ تھے ان سے مناظرہ کرنے میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے تھے سب سے اونچا درجہ تھا ان کا کہتے ہیں ایک دہری کے ساتھ لوگ مناظر کرتے رہے لیکن وہ دہری دہری کا مطلب مذہب کو نہیں مانتا وہ کنٹرول میں قابو میں نہیں آتا تھا امام ابو حنیفہ آئے امام ابو حنیفہ جب مناظری کی آئے تو دیر سے پہنچے تو وہ جو دہری تھا مذہب کا مرکر اس نے کہا سب سے پہلے تو یہ بتلا دیجئے کہ آپ دیر سے کیسے آئے دیر سے کیوں آئے امام ابو حنیفہ نے ایک فرضی قسط سنایا دل میں فرض کیا کہ بالفرض ایسا ہو جائے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو فرض کیجئے کہ کشتی موجود نہیں تھی راستے میں نہر راستے میں دریا اور کشتی موجود نہیں تھی تو میں کھڑا رہا یہاں تک کہ خود بہت لکڑیاں کٹ گئی اور خود بہت وہ لکڑیاں آپس میں مل گئیں اور خود بہت کشتی بن گئی اور میں اس میں سوار ہوا اور خود بخود وہ چلنے لگی اور میں پہنچا تو فرض کیجئے کہ مجھے یہ واقعہ پیش آیا دل میں کہا کہ یہ فرضی واقعہ ہے اس آدمی نے کہا کہ آپ نے میرے سامنے کسی پاگل کو لایا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ خود بخود ہو گیا امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب آپ ایک چھوٹی کشتی کے بارے میں یہ نہیں مانتے کہ خود بخود لکڑیاں کٹ گئی خود بخود جڑ گئی خود بخود کشتی بن گئی خود بخود چلنے لگی خود بخود میں پہنچا تو یہ جو بڑی کشتی ہے آسمان ہے زمین ہے ستارے ہے سورج ہے چاند ہے موسم ہے بارش ہے یہ پورا نظام جو عجیب نظام چل رہا ہے یہ نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چلتا ہے اور ایسا نظام چلتا ہے کہ یہ جو شمسی تقویم ہے یعنی یہ شمسی حساب کتاب ہے ہمارے لیے تو قمری حساب ہے جیسے آپ نے سنا لیکن شمسی حساب بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے جس میں آپ بتلا سکتے ہیں کہ پچھلے سال اس تاریخ کو آج کی تاریخ کو جو سورج طلوع ہوا تھا پچھلے سال آج بھی اسی وقت طلوع ہوگا یہ شمسی حساب ہے اس میں ایک منٹ کا فرق نہیں آتا ایک منٹ کا معلوم ہوا ذالک کے تقدیر العزیز العلیم یہ اس قادر اور علیم نے نظام بنایا جس کی شمسی حساب سے شمسی حساب سے کوئی فرق اس میں نہیں آتا قمری حساب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند انتیس کا ہوگا تیس کا ہوگا کبھی چاند اٹھائیس کا نہیں ہوا کبھی اکتیس کا نہیں ہوا یہ نہیں ہے کہ فلان ایئر لائن بہت بہترین ایئر لائن ہے لیکن چند دن کے بعد اس میں وہ لیٹ ہو جاتی ہے ڈیلے ہو جاتی ہے اس میں کچھ فرمایا یہ اتنا مضبوط نظام بغیر چلانے والے کے ہو سکتا ہے البعرت تدل علی البعیر و آثار الاقدام تدل علی المسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج لا تدلان على العلیم الخبیر کسی اعرابی اور دیہاتی کا قول دیہاتی کہتا ہے کہ مینگنی دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے اونٹ کی مینگنی ہے اور چلنے والے کا چلنا بتلاتا ہے کہ یہاں کوئی آدمی چلنے والا چلا ہے اس لیے کہ اس کے قدم کے نشانات ہیں تو وہ آسمان جس میں بروج ہے وہ زمین جس میں قدرتی راستے ہیں یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت نہیں کرتے یقیناً کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم دیا اور امام مالک نے فرمایا امام ابو حنیفہ ایسے آدمی ہیں کہ اگر وہ ستون کو جو سامنے ستون ہے پلر سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو وہ ثابت کر سکتے ہیں ایک آدمی نے ایک آدمی کی ایک لڑکی سے محبت تھی وہ چاہتا تھا کہ اس سے میری شادی ہو جائے وہ لڑکی والے تیار نہیں تھے آخر تیار ہو گئے بہت بڑا مہر مقرر کرایا کہ اتنا مہر ہونا چاہیے اس آدمی جو مرد ہے اس کی طاقت میں اتنا مہر نہیں تھا جیسے یہ کہا جائے چالیس پچاس کروگر رین اس کی قید وہ نہیں کر سکتا تھا امام ابو حجیفہ کے پاس آئے کہنے لگے میری طاقت تو نہیں ہے اتنا مہر اور وہ چاہتے ہیں اور میں لڑکی کو چاہتا ہوں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ نے فرمایا کر لو مہر مقرر کیا مثلا ہم کہیں گے چالیس پچاس کروگر رین چند دن کے بعد لڑکی نے مطالعہ لڑکی والوں نے مطالبہ کیا لڑکی نے مہر دے دو پھر امام ابو حنیفہ کے پاس آئے اب وہ مہر کا مطالبہ کر رہے ہیں میرے پاس تو نہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا اچھا تو ایسا کرو اونٹ کو تیار کرو اور کہو کہ میں خوراسان کے پہاڑوں میں جانے والا ہوں امام ابو حنیفہ تو آپ کو معلوم ہے کوفہ کے رہنے والے تھے پھر آخر میں بغداد آئے تھے اور ہم کہتے بغداد آئے نہیں بغداد میں جیل میں تھے جیل کے اندر ان کا انتقال ہوا بڑے لوگوں پر مصیبت آتی ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کرتے ہیں رشتدت بکل بلوا کرفی نشرح فعسر الشر یسرین اذا نے ففرح کہتے ہیں رشتدت بکل فل بلوا جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے ففکر فی علم نشرح علم نشرح میں فکر کرو فعسر بین یسرین دو آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے اس ایک مشکل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیں گے اذا کرتا ففرح جب آپ فکر کریں گے پھر خوش ہو جائیں گے کیا یسرن بعض علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے ایک مصیبت کے ساتھ ایک سختی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ الگ الگ ہے ان نماسر فی دنیا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانی پیدا کریں گے اے صحابہ کرام آپ کے لیے دنیا میں آسانی فتوحات ہوں گی مال اور دولت آ جائے گی مکانات آپ کے قبضے میں آ جائیں گے باغات آپ کے قبضے میں آ جائیں گے وہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے مدینہ منورہ سے باہر ان کی زمین زمین تھی وہ اس میں تشریف لے جاتے تھے اور ان نما ان نمائل دنیا میں اور ان نمایلس یسرن فی الآخرت اور جو مشکل ہے اس کے بدلے میں آخرت کا بھی بہت ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا کہ آدمی آخرت میں سوچے گا کہ میرا گوشت کیوں نہیں کاٹا گیا اگر میرا گوشت کاٹا جاتا تو اور زیادہ مجھ کو ثواب اور مجھ کو اجر ملے گا لیکن ہم کمزور ہیں اور کمزوری کی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اور ہمارے دوست و احباب کے اوپر جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ جو وہی رہتے تھے بغداد میں یا کوفے میں اور جیل گئے تھے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا تم یہ کہو میں خوراسان جا رہا ہوں اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جہاں تم ہو وہاں تمہاری بیویاں ہوں گی اس لیے میں بیوی کو خوراسان لے جاؤں گا پہاڑوں میں لے جاؤں گا اس زمانے میں کا سفر تو آج کل کی طرح نہیں تھا کہ کوئی آدمی کہے میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں تو لڑکی تیار ہو جائے یہ صورت حال تو نہیں تھی تو وہ لڑکی والے پریشان ہو گئے کہ اب یہ خوراسان جا رہا ہے اونٹ کو تیار کر دیا ہے اونٹ کے اوپر سامان اونٹ کے لیے سامان کو تیار رکھا ہے یہ تو جائے گا لڑکی کو لے جائے گا لڑکی تو نہیں جا سکتی اتنی دور اور پہاڑوں میں تو امام ابو حنیفہ نے ان سے فرمایا اچھا اب جب لڑکی نہیں جا سکتی آپ ان سے کہیے کہ مہر معاف کر دیں جو مہر مقرر کیا تھا انہوں نے کہا ہم خوشی سے مہر کو معاف کرتے ہیں لیکن لڑکی کو پہاڑوں میں مت لے جاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی تھی اب جو شوہر تھا اس کو جوش آیا اس نے کہا نہیں صرف مہر معاف مت کرو اس کی اوپر بھی اتنا دے دو زیادہ دے دو پھر وہ لڑکی والے امام ابو حنیفہ کے پاس آئے کہ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں امام بابو نے فرمایا ان سے کہو کہ اس پر راضی ہو جاؤ ورنہ بیوی دین کا اقرار کرے گی فلان پر مجھ میرا قرضہ ہے کسی سے قرضہ لے کر وہ کسی جگہ رکھ لے گی فلان کا میرے اوپر قرضہ ہے اور قرض دار قرض خواہ قرض خواہ مانگنے والا وہ اجازت نہیں دیتے لے جانے کا اس لیے میں نہیں جا رہی ہوں تو امام ابو حلی رحمہ اللہ انہوں نے جو پانچ احادیث کو منتخب فرمایا تھا ان میں ایک حدیث جو ہمارے مولانا نے فرمائی اخلاص والی حدیث ہے ان نمل عمال البینت کی حدیث ہے اور اخلاص کے مختلف علامات بتلائی گئی اخلاص کی ایک علامت اور تعریف یہ ہے کہ آپ اچھا کام کریں تو اس کے اوپر اور تعریف کا انتظار نہ کرے کہ میری تعریف لوگ کریں گے کسی نے اچھی تقریر کی تو پھر وہ سنتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ میں نے اچھی تقریر کی یا کون بولتا ہے کہ میری باتیں بہت اچھی تھی اور لوگوں پر اثر کیا اس کا انتظار نہ کریں فرمایا اخلاص کی علامت یہ ہے اچھا کام کرے تو اچھے کام پر تعریف کا انتظار نہ کرے اور تعریف کے انتظار میں نہ بیٹھے بلکہ اس کو اچھا کام کرو اس کو بھول جاؤ کوئی کہے آپ نے تو یہ اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے اگر قبول نہیں کیا میرے منہ پر مارا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میری شان کے مناسب نہیں ہے اس کو واپس لے لو ابراہیم نبینا نبی علیہ السلام جتنی بڑی شخصیت فرماتے ہیں جنہوں نے کتنی تکلیفی مشقت برداشت کی اپنی بیوی بچے کو لق دق صحرا میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا چھوڑا اور پھر جب کعبہ بنا رہے ہیں تو کہتے ربنا تقبل منا یا اللہ قبول ہونے کا قابل تو نہیں ہے لیکن آپ قبول کیجئے تقبل تکلف تکلف کو کہتے ہیں قبول ہونے کے قابل ہمارا کام نہیں ہے آپ کی شانان شان کے موافق ہم نے کام نہیں کیا لیکن آپ قبول کیجئے شایا نشان نہیں ہے مگر قبول کیجئے تو انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو کام میں نے کیا تعریف کا محتاج نہیں ہے بلکہ یا اللہ اگر آپ قبول کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے اللہ کی شان کے موافق تو ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تو اس لیے اس کے لیے تقبل کا لفظ آیا ہے قبول کرنا تکلف کے ساتھ اور تکلف اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک کام دل سے نہیں کرتا اوپر سے کرتا ہے اس کو بھی تکلف کہتا ہے وہ ایک مشہور شاعر کا شعر ہے کہتے تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز اور دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا یہ نہیں جو ہاتھ ملاتا ہے تو آپ کا دوست ہوگا تو یہ بھی تکلف ہے اور تکلف اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ قبول کرنے کا قابل نہیں ہے لیکن اپنی مہربانی سے اس کو قبول کرے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اخلاص ہے اور علماء فرماتے ہیں یہ بھی اخلاص ہے کہ الاعمال الصالحات رب لرب القائنات جو عمل صالح میں کرتا ہوں وہ رب کائنات کے لیے اللہ کے لیے ہے اور علماء فرماتے ہیں اخلاص کی ایک علامت یہ بھی ہے الظاہر والباطن سواء ظاہر میں ایک عمل کرتا ہے باطن میں ایک عمل اندر چھپا ہوا دونوں برابر ہو یہ نہیں ہے کہ اندر نماز پڑھی میری طرح ان نہ کل کا سر خل ہو اللہ وحد بس ختم اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے پھر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگاتا ہے جو اندر کا عمل ہو وہ باہر کے عمل کی طرح ہو جو باہر کا عمل ہو وہ اندر کے عمل کی طرح ہو تو امام ابو حنیف اور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اخلاص یہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مار فرمائے اخلاص خالص اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا اللہ کے لیے کام کرنا اب جو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط کے جوابات دیے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں سائل سوال کیا حضرت نے دو سو نفع اس بات اور چھ سو اس مزاج کا ذکر بتایا تھا اس کی پابندی کرتا رہا مگر میں دل میں شوق پیدا ہوا اور خود سے اضافہ کر لیا زیادہ کر لیا کہ ایک ہزار مرتبہ نفع اس بات دو ہزار مرتبہ اس مزاج اس میں ذات اللہ اللہ اللہ اللہ حضرت والا رہنمائی فرمائے اس کو باقی رکھو یا ختم کر دو نیز نفس اور شیطان جو ہر وقت ورغلاتے رہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ان, ان, ان سے حفاظت کی کیا شکل ہے ذکر کے بڑھانے سے پہلے جب کوئی شخص اس کی خواہش کرتا ہے تو اس سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ اگر دل میں شوق ہے اور دماغ میں طاقت ہے اور وقت میں گنجائش ہے تو بڑھاؤ ورنہ پہلے بتا دیا اسی کو پورا کرو اب آپ ایک ہزار نفی بات اور دو ہزار اس میں ذات کر لیتے ہیں اور دماغ پر بوجھ نہیں ہوتا تو آپ اسی کو باقی رکھیں اگر دماغ پر بوجھ ہوتا ہے جو برداشت نہیں ہوتا تو پھر کم سے کم مقدار جو پہلے بتلائی تھی یعنی دو سو نف بات اور پانچ سو اسمزاط اسی پر اکفایت کر لے صحت کی رعایت بھی ضروری ہے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 ہے رب کریم ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دیں ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دیں ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے طلب کی ہمیں عطا فرما ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دیں علم عمل تقوی اخلاص کی دولت سے ہم سب ہم سب کو مالا مال فرما دیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیں جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے اور مغفرت فرما دے ہماری طرف سے ہمارے مشائق ہمارے اساتذہ ہمارے اکابر ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے جو بقید حیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے جو وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے ہم سب کی دینی دنیا مشکلات کو آسان فرما دے اور دور فرما دے مولانا یوسف صاحب جو یغوا کیے گئے ہیں اب اے رب کریم باعزت طریقے پر ان کی رہائی کی صورت اور شکلیں پیدا فرما دیں اطمینان والی زندگی سب کو نصیب فرما دیں پریشان قسم ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت عطا فرما دے اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب عطا فرما دے ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا کر دے ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہم سب کو پناہ دے دے سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے حرام سے سود کی نحوست سے سب کے حفاظت فرما دے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلی صورتیں پیدا فرما دے خیر اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اس ملک میں جو دین آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے اور جو مشکلات اور تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان مشکلات اور تکلیفوں کو ختم فرما دے اور غلط قوانین کے نافذ ہونے سے اور نافذ کرنے سے اس ملک کی حفاظت فرما دے اے رب کریم پوری دنیا میں حق کی دین مدارس مساجد مکاتب معابد خانقاہیں تبلیغ جماعت سب کی حفاظت فرما دے سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما دے جس کی جو جائز حاجات ہے اللہ تبارک و تعالی جائز حاجات کو پورا فرما دے ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما دے ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے نواز دے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے عیوب پر ستاری فرما دے اور ہماری عیوب کو چھپا دے حسن خاتمہ کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دے فلسطین کے مسلمانوں پر غزہ کے مسلمانوں پر جو مشکلات اور مصائب ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مصائب کو دور فرما دے اور باعزت طریقے پر فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دے یہود کو ذلیل اور خوار فرما دے ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت اللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک week there won't مجلس حضرت majlis Hazrat will be traveling to Zambia inshallah next week no majlis